اس کا معاشرہ اور ماحول اور قوم وہ بھی قواق پرستی اسلام پرستی کے مرض میں مبتلا تھی اور وقت کا حکمران تو خود ہی رب ہونے کا دعوے دار تھا ایسے گھر ایسے ماحول ایسی سلطنت و حکومت میں جس ہستی نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا اور ہر غیر اللہ اور من دون اللہ کی الوحیت اور ربوبیت کا ابتال کیا وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایام دنیا بھر سے چونکہ وہ جاج کرام ممالک اسلامیہ سے بھی اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا روس اور جاپان وہاں سے بھی در ترجو اس گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں عشق اور محبت کے جذبات اپنے قلوب کے اندر جاگزی کیے ہوئے جو گھر حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کیا اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بھی ان کے ذکر کو محفوظ کر دیا اور انسانوں کے اعمال کی صورت میں بھی ان کے اسوا کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا آج کہ اس نشست میں نے آپ سے ابتدائی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سلسلہ ہی سے ہے اور اسی تمہید پر پھر آئندہ مزید تین جمعے کے خطبات جو ہے وہ میں نے ہی عرض کرنے ہیں تو اس میں ان کی تفصیلات ہوں گی اور آج تمہیدن پہلی بات جو ہے وہ یہ عرض کروں گا کہ آج کے اس دور کو کہ جس میں مغرب و امریکہ اور عالم اسلام کی کشمکش بپا ہے اس کشمکش کو ٹھیک طریقے سے نہیں جانا جا سکتا جب تک اس کا تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے نہ ہو وقتی طور پر جذبات میں بہ کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر ڈالیں لیکن یہ جو مستقل اس طور جدید میں عالم اسلام کے ساتھ مغرب کی عیسائیوں اور یہودیوں کی کشمکش ہے اس کی تفہیم ہم صحیح نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں اس کا تاریخی پس منظر ٹھیک طریقے سے معلوم نہ ہو اور وہ ہمیں قرآن کریم ہی کی روشنی سے معلوم ہو سکے گا اور قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا ہے اگر ہم اس تذکرے کا فہم جو ہے وہ حاصل کر لیں تو آج کے دور کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور آج جو تحدی اور جو چیلنج ہمیں درپیش ہے اس کا مقابلہ کرنا بھی ہم بہتر انداز سے جو ہے کر سکیں گے اور فریق مخالف کو فی الواقع باور کروا سکیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق حقیقی کن لوگوں کا ہے اور جن کا حقیقی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ آج بھی ان لوگوں کے مکر و فریب اور ان لوگوں کی سازشوں کا پردہ چاہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور توحید کی دعوت سلسلہ انبیاء کے آخری کڑی خاتم الانبیاء علیہ السلاۃ وسلام نے جو دنیا کے سامنے پیش کی اور ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے دعوے دار مشرقین مکہ ہوں یا یہود مدینہ ہوں یا نصارہ نجران ہوں ان کے دعوے بالکل جو ہیں وہ باطل ہیں یہ توحید سے کوسوں دور جا چکے تھے اور بے شک اپنی نسبت نسلی یا مذہبی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں آج اگر حقیقی رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی کا ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے تو وہ صرف آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت مسلمہ ہی ہے اور جب تک امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اور ان کی محبت اور ان کا عشق قلب کے اندر جو ہے وہ جاگوزی کیے ہوئے ہیں تو بگڑے ہوئے مذہبی پیروکاروں کی کوئی سازش اور کوئی مکر و فریب اور کوئی گستاخانہ اتکنڈا اس کو زیر نہیں کر سکے گا اس کو اپنے دام میں جو ہے وہ لے کے نہیں آ سکتا اس کی تفہیم کرنی ہمارے لیے ضروری ہے یہ سمجھیے کہ آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ یہی سرزمین جہاں پھر اسی تاغوت نے کشمکش بپا کی ہوئی ہے سرزمین عراق اور اسی کا شہر شہر ار تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود والد حاضر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت فروش بھی تھا اور گھر کے اندر سارا شرک کا کاروبار جو ہے وہ چلتا تھا قوم بھی جو ہے غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والی تھی اور وقت کا حکمران بھی اپنی ربوبیت کا دعوے دار تھا مشرق و مغرب شمال و جنوب کہیں بھی کوئی ہدایت اور روشنی کی کرن نہیں تھی تن تنہا ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں حکمران بھی سمجھیے کہ کوئی معمولی حکمران نہیں تھا جس کا لقب جو ہے وہ نمرود سارے اختیارات کا وہ اپنے آپ کو تنہا مالک سمجھتا تھا وہاں کوئی سینٹ اور کوئی کانگریس کوئی ایوان بالا اور ایوان زیری اور کوئی سپریم کورٹ اور کوئی عدالتی نظام نہیں وہ سب کچھ خود ہی تھا وہ صرف اپنے آپ کو قانون ساز ہی نہیں سمجھتا تھا حاکم اور مختار ہی نہیں جانتا تھا انسانوں کے اختیاری اعمال میں ہی اپنے آپ کو متصرف نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا دعوت اور یہ تھا کہ میں تو رب ہوں کا تو دعویٰ ربوبیت کا تھا پرورش میں کرتا ہوں پالتا میں ہوں ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں ان کا مالک اور مختار میں ہی ہوں اور صرف اتنی بات نہیں میرے علاوہ کوئی اور یہ اختیارات نہیں رکھتا کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے ایسے عالم میں توحید کا علم بلند کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی معاون نہیں ہے کوئی ساتھی اور دوست نہیں ہے سب سے زیادہ توقع جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ کم از کم گھر تو ساتھ دے گا والد تو ساتھ دے گا اگر کوئی بات باہر سے ہوئی لیکن والد خود جو ہے وہ مخالف اور مخالفت بھی والد کی کیسی کہ ابراہیم اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا والد کی دھمکی جو ہے وہ گھر کے اندر اس قسم کی مل رہی ہو اور قوم کی طرف سے یہ ہو کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ طرز عمل اختیار کیا اس لیے آگ کا الاؤ جلاؤ اور ابراہیم کو اس طریقے سے خاکستر کر دو آگ کے اندر کہ سب کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جائے قوم کا یہ حال اور حکمران وقت جو ہے وہ خود اپنی ربوبیت کا دعوے دار ہو تو ایسے عالم میں صرف باپ ہی کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے صرف قوم ہی کے سامنے توحید کو نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ بادشاہ وقت کے سامنے براہ راست اللہ کی توحید ہی کو نہیں پیش کیا جاتا بلکہ اس کی ربوبیت کا ابتال بھی کیا جاتا ہے قرآن کریم نے سراحت کے ساتھ اس کو بتایا کہ علم الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بیا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یاتی القوم الظالمین ہم نے دیکھا نہیں کہ اس شخص کو کہ جس نے ہمارے ابراہیم سے جھگڑا کیا بحث کی مباحثہ کیا مسئلہ ربوبیت میں علم الذی حاج ابراہیم فی ربی کیوں کیا کیا گمھنڈ تھا اس کو کس بات پر کیا اس لیے کہ ان آتا اللہ الملک اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں گمنڈ اور غرور پیدا ہو گیا تکبر اس کے ذہن میں سما گیا کہ رب تو میں ہوں اختیارات تو میرے پاس ہیں لوگوں کی پرورش تو میں کرتا ہوں ان کی ضروریات کو تو میں پورا کرتا ہوں رزق کے وسائل تو میرے پاس ہیں جس کو چاہوں میں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں میں موت سے امکنار کر دوں یہ تو میرا اختیار ہے اس میں تو کوئی غیر ہے ہی نہیں قال ابراہیم و ربی اللہ و امید ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت سے ہمکنار کرتا ہے کالا انجیب و امید اس کی حماقت اور اس کی غباوت اس کی صفاحت اس کے غرور اور اس کے تکبر اور اس کی خدا بیزاری اور آخرت فراموشی کا حال ذرا اس کے اس جملے کے اندر غور کیجیے کالا انا و امید میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں زندگی اور موت کے اختیارات میرے پاس ہیں جس کو چاہوں آزاد کر دوں زندہ رہنے دوں اور جس کو چاہوں موت سے ہمکنار کر دوں یہ تو اختیار میرا ہے جو متکبر ہوتا ہے مغرور ہوتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ غباوت اور صفاحت میں بھی اپنے انتہا پہ ہوتا ہے یاد رکھنا وہ اشیاء کی حقیقتوں تک پہنچنے سے بالکل قاصر ہوتا ہے اس صفی سے پھر اس احمق سے ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس مسئلے پر بات نہیں کی دوسری دلیل پیش کی قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو پھر وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے تو مغرب سے لے کر آ غروب کر کے دکھا طلوع کر کے دکھا مغرب سے فبوہت اللہ زی کفا وہ کافر تو ششدر رہ گیا حقہ بکا یہ کیا اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یاد القوم ظالمین اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا یہ سننا اور سنانا تو بڑا آسان ہے لیکن غور کیجئے کہ ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے دور میں ایسے حکمران کے سامنے یہ دعوت پیش کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے آسان بات تو نہیں ہے آج پچاس سے زائد مسلم ممالک ہیں حکومتیں ہیں سلطنتیں ہیں وسائل ہیں ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان ہیں اس سب کچھ کے باوجود کیا یہ جرت کر سکتے ہیں کہ ان پتلیوں کے سامنے ان کا اقتدار بھی ویسے نمرود کی طرح کا اقتدار نہیں ہے نہ اوباما کا نہ اور نہ یورپ کے کسی حکمران کا انسان کسی کو یہ ہمت اور ضرورت ہے کہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ آج سے ہمارے سفارت خانے سے ہمارے تمام سفرا واپس اپنے ممالک میں ہم بلاتے ہیں اور تمہارے سفیروں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس زمین پر جو ہے وہ قدم رکھ سکو کہ جو سرزمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشاق اور محبین کی سرزمین ہے ان نجاست اور گندگی کے پتلوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ممالک جہاں محمد رسول اللہ کی امتی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں سلاد و سلام عرض کرتے ہیں وہاں گندگی کے یہ پتلے ایک لمحے کے لیے بھی رہ سکیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بارگاہ میں رہے ہیں کون سا عشق رسول کا دن منا رہے ہو سرکاری سطح پہ عشق رسول کا دن آج اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یورپ و امریکن طیاروں اور جہازوں کے لیے سعودیہ کا تیل استعمال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جزیرت العرب کو جو کچھ عطا ہوا ہے محمد رسول اللہ کے تفیل ہی عطا ہوا ہے آپ آپ کی واسطے اور برکت سے ہی عطا ہوا ہے آج امریکہ اور یورپ کی تمام فلائٹیں زمین بوس ہو کے رہ جائے اگر یہ ضرورت کر سکے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا اور سننا تو آسان ہے کہ کس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے کس کے سامنے توحید کا علم بلند کیا تھا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا فرد نہیں تھا آپ کے ساتھ اور حکمران وقت ربوبیت کا دعوے دار تھا ہم جس کو زندہ رکھیں وہی زندہ رہ سکتے ہیں آج ان یورپ اور امریکہ کے بودے حکمرانوں کا دعویٰ یہی ہے کہ جن کو ہم تہذیب اور تمدن سے ہمکنار کریں وہی ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں جن کی ہم مدد کریں جن کو ہم ایڈ دیں اور ہمارے ہواری حکمران ان کے ان کا بھی یقین یہی ہے کہ اگر ان کی ایڈ نہیں ہے ان کی امداد نہیں ہے تو ہماری عیاشیاں اور ہمارے تعیشات سارے کے سارے ختم اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم ترقی سے ہم کنار کریں وہی ترقی کے زینوں پر جو ہے وہ آگے چڑھ سکتے ہیں اور جن کو ہم پتھر کے دور میں بھیجنا چاہیں کوئی ان کو جو ہے اس سے روک نہیں سکتا وسائل ہمارے پاس ہے نمرود کا بھی دعویٰ تو یہی تھا اور اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی میں بھی اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ نہیں پہلے تو آپ سمجھ جائیں مسئلے کو کہ مسئلے کی تاریخی پس منظر ہے کیا اور آئندہ تین نشستوں میں میں نے تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے اسوا کی روشنی میں مفصل بتانا ہے کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر نمرود بھی باقی نہیں رہا قوم نے بھی شکست کھائی اور کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ملی اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے اطاعت گزار تھے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کو اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جو ہے وہ برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی جو کنعان میں جو موجودہ فلسطین اردن شام یہ علاقے اور پھر اس سے جو ہے وہ مصر میں پہنچے اور اسی کے اسی نسل سے حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پھر آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت موسا علیہ السلام کو تو رات دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی اور یہود اپنی نسبت حضرت موسا علیہ السلام کی طرف اور نصارہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور قرآن کریم نے ان کو اہل کتاب کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ موسا علیہ السلام کے پیروکار موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے بہت دور جا نکلے عقائد کے اندر بھی خرابی امال کے اندر بھی فساد پیدا ہوا اور جو تورات ان کو عطا کی گئی اس کے اندر بھی جو ہے اپنی خباستیں اس طرح شامل کر دی کہ تورات کو تورات نہ رہنے دیا اللہ کی مقدس کتاب نہ رہنے دیا کے اندر بھی تحریف اور اپنے اعمال کے اندر بھی فساد اور عقائد کے اندر بھی جو ہے وہ ابتال اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ اس نے بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ انہی عقیدوں کے اندر شرک کی امیزش کہیں رومی خرافات اور یونانی جو ہے خرافات شامل کی اور دین عجیب و غریب قسم کا بنا دیا اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے رسول کو ابن اللہ اور اللہ کا مقام عطا کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین میں سے تیسرے ہیں اور تینوں سے مل کر جو ہے وہ خدائی وادت تیار ہوتی ہے یہ باطل عقائد نصارہ کے بھی اور باطل عقائد اور اعمال یہود کے بھی ایسے عالم میں اللہ نے اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا مکہ کے جو مشرقین تھے ان کا یہودیت اور نسرانیت کے ساتھ تعلق نہیں تھا لیکن اپنی نسبت نسری اعتبار سے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ وسلات وسلام کے ساتھ کرتے تھے لیکن شرک کا کاروبار بھی جو ہے وہ خوب گرم کیا ہوا تھا دوسری طرف مدینہ کے اندر جو یہود اپنی نسبت حضرت موسا علیہ السلام کی طرف اور یہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اصل دین یہی تھا یہ بھی دعویٰ تھا سمجھیے گا ابراہیم بھی یہودی تھے یہود کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہی تھے ہمارے ہی مذہب پر تھے اور اس طرف کہ یوں تو ساری رومی سلطنت اور جزیرت العرب کے قریب جنوب کی طرف نجران کی بستی وہاں کے نصارہ نصارہ کا یہ دعویٰ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ نصرانی تھے یہ ان کا دعویٰ تھا اور ان تینوں گروہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب یکجا تھے آخری نبی اور آخری رسول کی مخالفت میں اس وقت اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے یہ بات یاد رکھیں تفصیل کے ساتھ یہود نے جس طریقے سے مخالفت کی جس طریقے سے مذاق اڑایا جس طریقے سے استضاع کی چالیں جو ہیں وہ چلی قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے عیسائیوں نے جو تدبیریں اختیار کی وہ بھی مشرقین نے جس طریقے سے مخالفت کی وہ بھی اور منافقین کا وہ گروہ جس کا اصل تعلق یہود ہی سے تھا اس کے مکر و فریب قرآن نے سب کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا اور سب کو بیان کیا ہم تو قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں یہ گروہ اپنی ابتدائی سے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور دعوت پھیلنی شروع ہوئی دعوت نے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور جزیرت العرب ان کے باطل عقائد سے پاک ہونا شروع ہوا ان کی مخالفت بڑھتی ہی چلی گئی بڑھتی ہی چلی گئی بالآخر وہ وقت آیا جب یہ دین خالب ہو گیا جزیرت العرب میں اب کوئی یہودی اور کوئی نصرانی اور کوئی مشرق باقی نہیں رہا اور جہاں تک رومی سلطنت ہے مصر اور شام اردن فلسطین یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے جو عیسائیوں کے علاقے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے وہاں اہل سلیب کو اہل کو ایسی شکست دی کہ اس کے بعد جو ہے یہ ان علاقوں میں دوبارہ ابھر نہیں سکے اب ان کی سازشوں کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل گیا اس لیے کہ مغلوب ہو چکے تھے شکست کھا چکے تھے دین حق جو ہے وہ غالب آ چکا تھا ہر طرف تو عید کا فریرا لہرا رہا تھا اس لیے ان کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں کے طریقہ کار کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی مختلف ادوار میں مختلف طریقے تاکہ وہ دور آیا کہ جب یہودیت اور نصرانیت کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں وہ نظام باطل غالب ہوا جس کو آپ مغربی تہذیب اور مغربی ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں اس کا غلبہ جب ہوا تو اس کے ان کے کتھ نے بھی جو ہے ایک نیا رخ اختیار کیا آج اسی کو آپ دیکھ رہے ہیں میں صرف اس وقت تفصیل تو اگلے نشست میں ہوگی اس وقت صرف اتنی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے یہ پادری اور یہ یہودی ربی یہ اسرائیلی یہودی اور امریکن پروفیسر یہودی اور یہ یورپ کے پادری محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف نہیں خاکوں کی صورت میں نہیں فلموں کی صورت میں نہیں میڈیا کی صورت میں نہیں اخبارات کی صورت میں نہیں رسائل اور جرائد کی صورت میں نہیں کتابوں کی صورت میں نہیں آج دنیا کی اکثریت نصارہ کی تمام کیتھولک نصارہ عیسائی تمام پروٹیسٹنٹ عیسائی جس بائبل کو مقدس کتاب مانتے ہیں سنیں جس بائبل کو مقدس کتاب سمجھتے ہیں اور تمام یہودی جس بائبل کے عید نامہ قدیم کو اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں اسفار خمسہ کو تورات موسوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اپنے کلیساؤں کے اندر جس کی تلاوت کرتے ہیں آج اس کتاب کو آپ اٹھا لیں ہولی بائبل مقدس کتاب کتاب آج اس کے اندر انبیاء اکرام علیہ مسلاط وسلام جن انبیاء کو یہود و نصارہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو تو مانتے ہی نہیں جن کو مانتے ہیں ان کی طرف وہ وہ باتیں منسوب کی ہیں کہ خدا کی قسم اس ممبر پر بیٹھ کر میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں جو جناب لوت علیہ السلام سے متعلق جناب یعقوب علیہ السلام سے متعلق سیدنا ہارون علیہ السلام سے متعلق سیدنا سلیمان علیہ السلام سے متعلق سیدنا داؤد علیہ السلام سے متعلق انبیاء کرام کے مقدس کرو کہ جن کو وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں ان سے متعلق ایسی گستاخانہ باتیں کیا کسی عام فرد شریف فرد کی بات نہیں کسی عام فرد کیا ایک فاسق اور فاجر فرد کی طرف جو باتیں آپ منسوب نہیں کر سکتے ان ظالموں نے جو ہے ان ظالموں نے وہ باتیں انبیاء کی طرف جو ہے وہ منسوب کی ہوئی ہیں اور اپنی مقدس بائبل کے اندر درج کی ہوئی ہیں اور اس مقدس بائبل کی تلاوت جو ہے کلیساؤں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے آپ ان سے کیا احتجاج کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کیا ہوتی ہے وہ کیا سمجھے گستاخی کیا ہوتی ہے اس لیے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں اور امت اس کا جواب کس طریقے سے دے سکتی ہے آئندہ نشستوں میں ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے وہ آخر الداوان الحمد